حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے طور پر ایک سا کھجور دیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر لوگوں نے دو مد گندم کو اس کے برابر قرار دے لیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پچیس